انبیاء کی مشترک دعوت تمام انبیاء کی دعوت میں اشتراک پایا جاتا ہے اور وہ ایک ہی مشن کے حامل تھے اس کا اظہار صورت الشورا کی اس آیت سے بھی ہوتا ہے شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه الشورا اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے علیہ السلام کو دیا تھا اور جس سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وہی کے ذریعے سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ اس آیت میں اللہ تعالی اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ ہم نے جو دین تمہاری طرف وہی کیا ہے اس کے ساتھ دوسرے پیغمبروں کو بھی بھیجا تھا حضرت علیہ السلام سب سے پہلے صاحب شریعت رسول ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری رسول درمیان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیے گئے جو العظم رسولوں میں سے تھے ان رسولوں کا تذکرہ آیت نمبر میں بھی ہوا ہے یہ تمام رسول جو دین لے کر آئے تھے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے عنایت میں خاص طور سے مذکورہ رسولوں کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ وہ اصحاب شرائع ہیں یا ان پر ایمان لانے والوں کی بڑی جمعیت ہے